نمسکار رات ساڑھے نو بج چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی نظر سے آپ کے ساتھ میں لاونی ونیت ہوں ایک بار پھر سے ہم اس چرچا کی شروعات کرنے والے ہیں جو اپنے آپ میں کئی سوال سمیٹے ہوئے ہیں آپ نے ہماری کل کی کڑی میں دیکھا ہم نے روپ سے یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کی اسلام کی نظر سے کہ کیا آتنک کا کنیکشن اسلام سے جڑتا ہے کیونکہ دنیا بھر کے جتنے بھی آتنکی سنگٹھن ہیں خوکار آئی ایس آئی ایس جیسے آتنکی سنگٹھن بھی لگاتار جب کوئی گھٹنا سامنے آتی ہے تو کنیکشن اسلام سے جڑتا ہے حوالہ اسلام کا دیا جاتا ہے اور اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ اس پر ایک شاسترارتھ ہونا چاہیے اس پر ایک سارتھک بحث ہونی چاہیے اس پر اسلام کی نظر سے مدوں کو ہر ایک پہلو کو سمجھنا چاہیے اسی لیے ہم نے اسلام کی نظر سے آتکواد اور آئی ایس آئی ایس کی پریرنا کیا اسلام ہے اس مدے پر چرچا رکھی پہلی کڑی میں آپ نے دیکھا کہ پورو مسلم ایڈم سیکر اور مسلم اسکالر خورشید احمد صاحب کے بیچ میں گرما گرم بحث شروع ہوئی بحث تارکک ہونی چاہیے ہم ہر بار یہ امید کرتے ہیں ہم ہر بار یہ امید کرتے ہیں کہ بحث کے مادھیم سے سوال کا جواب ضرور ڈھونڈ لیا جائے جس کے لیے ہم نے یہ کارکرم رکھا ہے تو اس کڑی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار سے اپنے دونوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں ہمارے ساتھ پور مسلم جڑ چکے ہیں پھر سے اور ہمارے ساتھ مسلم اسکالر خورشید احمد صاحب بھی جڑ چکے ہیں خورشید صاحب ایک بار پھر سے آپ کا بہت سواگت ہے کل ہم نے چرچا جہاں پر چھوڑی تھی بحث بہت گرما گرم تھی بحث جاری رکھی جا سکتی تھی لیکن سمے کی کچھ سیمائی تھی خورشید صاحب لیکن جہاں سے بحث ہم نے ختم کی تھی وہیں سے پھر سے شروع کرتے ہیں اور آج پہلا موقع میں خورشید صاحب آپ کو دیتی ہوں جب ہم آتنکواد کی بات کر رہے ہیں جب ہم آتنکیوں کی بات کر رہے ہیں جہاد آتنک کیا کوئی کنیکشن ہے خورشید صاحب جہاد کو جب تک کہ آپ آپ اس پرسپیکٹو سے نہیں سمجھیں گے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے آپ کا ایک آ رہا ہے میرے پاس واپس لوٹ رہا ہے پلیز کنٹینیو کیجیے جی خوشی صاحب بولیے کہ ایسا ہے کہ قرآن کریم کے اندر دو دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تب ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے اور جس وقت امن کا ٹائم ہے اس وقت کیا کام کرنے کی ضرورت ہے تو دونوں چیزوں کو اگر آپ مکس اپ کریں گے تو نہ آپ کو جہاد سمجھ میں آئے گا نہ آپ کو جو ہے اسلام سمجھ میں آئے گا اور جہاں تک جہاد کا سوال ہے جیسے لوگ کہتے ہیں جہاد جس طرح سے دھرم یو آپ کے لیے ضروری ہے ہمارے عیسائیوں کے لیے جو ہے ضروری ہے یا لشکر یا انڈین مجاہدین جو کرتا ہے ہے وہ کیا آئی آئی ایس ایس یا پھر لشکر یا یا انڈین مجاہدین پھر جتنے بھی آتنکی سنگٹھن ہیں جو کرتے ہیں اسے آپ کیا نام دیں گے کیا کہیں گے وہ کیا کرتے ہیں کچھ نہیں وہ اس لیے ہم کچھ نہیں کام کہیں گے اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں وہ اسلام کے لیے کوئی کام نہیں ہے وہ جیسے کہا گیا ہے کہ جو ہے پولیٹیکل چارج ہے ورڈ ہے اسلام کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا اسلام کے لیے تو یہ ہو رہا ہے کہ سیریا کے اندر جہاں پر آئی ایس آئی آئی آئی ایس تھا وہاں پر اس وقت تیس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور وہ جو ہے وہاں پر تیس لاکھ لوگ لیکن حوالہ تو اسلام کا ہی دیا جاتا ہے نا حوالہ تو اسلام کا دیا جاتا ہے جتنے بھی آتنکی گتیاں ہوتی ہیں اللہ اکبر پہلے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں آتنکی اور پھر اس کے بعد ہو جاتا ہے یہ یہ کیول کیول ہندوستان کی بات نہیں ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے فرانس میں دیکھ لیجئے امریکہ میں دیکھ لیجئے برٹین میں دیکھ لیجئے دنیا بھر کی بات کریں گے انگلیوں پر نہیں ہے دیشوں کے نام یہ تو دنیا بھر کی بات ہے کتنے اٹیکس ہوتے ہیں اٹیک کے پہلے اٹیکر کیا کہتا ہے وہ کیا سلوگن بولتا ہے کیوں بولا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے کے چلانا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے اور گاڑیوں سے رون دیا جاتا ہے بلاسٹ کر دیا جاتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے یہ یہ جو ہے لیٹے کے اندر کیا ہوتا تھا یہ مجھے بتائیے نا اس کے اندر یہ کون سا یہ یہ بھی اسلام تھا کیا جو لیٹے کے اندر ہوتا تھا جو ہمارے جو راجیو گاندھی جی تھے ان کو ہوا دیا گیا کیا یہ اسلام تھا کیا خوشید صاحب پھر میں آپ کو واپس لے کر آتی ہوں اسلام کی نظر سے کیوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک آتنک آتنکی گھٹنا ہوتی ہے آتنکوادی آتنک کو بڑھاوا دیتا ہے اس کے پہلے جو وہ نعرے لگاتا ہے وہ نعرے کیا ہوتے ہیں میں بار بار نہیں دہرانا چاہتی آپ بھی جانتے ہیں کیا ہے میں وہی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کس کے حوالے سے دیکھیے آپ اللہ اکبر کہہ رہی ہیں تو کیا آپ کو یہ مان لیا جائے گا آپ مسلمان ہیں اللہ کیا بات آپ آپ کے کے پاس پاس پھر میرے سوال کا جواب نہیں ہے میں سوال کیا پوچھ رہی ہوں آپ ترک کیا دے رہے ہیں یا پھر میرے سوال کو آپ سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں دیکھیے اللہ اکبر کہہ کر کے ہم روزانہ اذان دیتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں نماز کے لیے مسجدوں کے اندر بلاتے ہیں مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں لوگ اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے سہمت سہمت ہوں میں اس سے سہمت ہوں میں اس سے لیکن میرا سوال پھر سے وہیں دہرایا جائے گا کہ ایک طرف تو آپ گڈی گڈی چیزیں کہہ رہے ہیں جو اچھا اچھا ہے وہ آپ نگل رہے ہیں لیکن جو کڑوا میں بول رہی ہوں اسے آپ تھوک دے رہے ہیں یا نظر انداز کر دے رہے ہیں میرا سوال پھر سے دہراؤں میں آتنک سے پہلے آتنک وادی کیا سلوگن بولتا ہے کیوں بولتا ہے کیوں بولتا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا میں تو کہتا ہوں خورشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں وہ نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ اسلام ایسی کوئی پریرنا نہیں دیتا ہے ایڈم کمنگ ٹو یو قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 167 یہ پڑھ لیں لے کر آئیے خورشید صاحب اور ایڈم سیکر کو جی ان کے ہاتھ میں قرآن ہے میں ٹرانسلیشن پڑھوں گا تو یہ برا بنائیں گے ان کو کہیں قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 167 پڑھ دیں سب کے سامنے ٹرانسلیشن پڑھ دیں آپ کو پتا لگ جائے گا آپ کی بات کا جواب قرآن دے گا جو ان کے ہاتھ میں قرآن ہے انہیں کہ پڑھ دیں ایک دفعہ اگر ہمت ہے تو ان میں مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی آیت بتا رہے بتائیے قرآن چیپٹر نمبر تھری کی آیت نمبر ون سکسٹی سیون ایک منٹ میں نکال لوں بھائی جی آپ ان سے بات کر لیجیے میں نکالتا ہوں نہیں نہیں آپ نکالیں کوئی بات نہیں ہم آپ کا ویٹ کریں گے کیونکہ آتنک کو سمجھنا ہے تو ہم قرآن سے ہی سمجھیں گے نا باہر سے تو نہیں سمجھیں گے پھر میں آپ کو دوں گا قرآن چیپٹر نمبر نائن کی آیتیں دیکھیے گا کدھر سے آپ کی آتنک صحیح ہوتا ہے آج آپ پڑھیں گے اور میں بتاؤں گا پڑھیں گے آپ چیپٹر نمبر تھری آیت number one hundred sixty seven بتائیے سر پڑھ دیجئے پلیز خوشی صاحب کی آواز سے نمبر تھری جی۔ سورہ آل عمران اچھا، آیت number one hundred and sixty seven نہیں جی ہم سارے دیکھیں گے آج دیکھیں کتنا سلو ہے ان کے پاس میں چاہتا ہوں جتنی تک میں چاہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں مفتی رٹا ہوا ہے یاد کیا ہوا ہے جنہوں نے تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں جنہوں نے انٹرپریٹیشن پڑھی ہوئی ہیں جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں جن کو پتا ہے دین اسلام کا مجھے ایسا اسکالر چاہیے I challenge all Indian Pakistani اور دنیا کا کوئی بھی اسکالر جو انگلش میں مجھ سے ڈبیٹ کرنا چاہے میں انگلش میں کروں گا جو میں باتیں آج کہہ رہا ہوں یہاں پہ اس کو رد کر کے دکھائیں میرا چیلنج ہے دنیا اسلام کے تمام 1.8 بلین مسلمانوں کے مفتیحان کو کس دن آئیں گے میرے پاس ایک شخص جو کہ آل عمران کو ڈھونڈ رہے ہیں اسے اتنی دیر لگ جائے وہ بول رہے ہیں کچھ ٹھیک ہے وہ بول رہے ہیں کچھ ٹھیک ہے خرشید صاحب کی آواز دیجئے ٹرانسلیشن بولیے سر سر ولی عالم الوزین نافقو وقیلہ یہی والی آیت ہے جی سر ٹرانسلیشن ولی عالم اللہ یہ جو ہے ولی عالم اللہ نا جی سر پڑھیے ٹرانسلیشن وے آف اللہ اور آپ نے تین نمبر کا ہاں جی ون سکس سیون میں سٹی کہاں سے آ گئی کون سی کون سے لفظ کی ٹرانسلیشن سٹی کر رہے ہیں کون سی اپنی پڑھے تو صحیح ہاں پڑھ رہا ہوں نا نہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آواز بھی صحیح نہیں آ رہی کیا پڑھ رہے ہیں کہاں کالا کہاں پہ ہے قرآن آیت میں پہ ہے قرآن کے ساتھ میچ نہیں کرتا اور یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کا رہا سے قرآن ہے ہے نا میرے ہاتھ میں قرآن آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے قرآن آپ بتائیے نا کسٹمر ہے ارے وَا يَعْلَمُ کا مطلب کیا ہے یہ تو سکسٹی سیون آپ نے بھی عربی پڑھی ہے وہ یا علم اللہ کیا مطلب اس کا میں یہ پڑھ رہا ہوں تین نمبر کی سورہ عال عمران کا پڑھ رہا ہوں ہاں جی تو وہی آپ نے بھی عربی بولی میں وہی رپیٹ کر رہا ہوں اپنے درجی بتانا چاہتے ہیں نا لوگوں کو اور راکی سائنسدان عربی تو نے پڑھی ہے اس کا جواب تو دے دے ہپوکریٹ منافق basic difference that you are explaining your word دنیا کا جو اسکالر یہ کہہ دینا وہ کا مطلب ہے دے سیڈ میں آج آج کے اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں ابھی کے ابھی جا مولانا لے کے کسی بھی اسکالر کو وہ یا لمو کا مطلب ہے they said are you kidding me ابھی پیدا ہوا ہوں میں ابھی پیدا ہوا ہوں بچے والی بات کرتے ہو we are discussing no jack show me on the کون سی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہو دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیے میں شیئر کرتا ہوں اپنی اسکرین اگر یہ دکھا سکے تو یہ دیکھے and that he might make evident those wait ان لوگوں کے بارے میں جو ہپوکریٹ ہیں for it was said to them کہ ان سے کہا گیا come and fight in the way of اللہ اور ڈیفینڈ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا ڈیفینڈ کرو ایٹ لیسٹ پہلے آگے سے لڑائی کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کم فائٹ ان دا وے آف اللہ اور ایٹ لیسٹ ڈیفینڈ آؤ آؤ اب یا ایٹ لیسٹ ڈیفینڈ کرو یہ نہیں کہا جا رہا ڈیفینڈ کرو وائی آر فی سبیل اللہ چلو آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو آؤ یا ڈیفینڈ کرو کون سی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہو یہ صحیح انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ہے یہ لے اردو پڑھ لیتے ہیں شیخ الہند شیخ الہند تاکہ معلوم ہو کرے ان جی کو منافق تھے اور کہا کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو دفاع کرنا ڈیفینڈ کرنا تو سیکنڈری ہے how can you see that ad yes today shop you are telling me what you are not telling me anything you are deceiving translation عربی انگلش کہاں سے کون سے منتری سے میں پڑھائی قرآن میرے سامنے بس دس قرآن ہیں I can show you I can show you ten translation وحی ان کو بولو کیا مطلب ہے اوکے آگے چلتے ہیں آپ کو تو ہم کو نہیں پتا یار کوئی اسکالر لے کے آئے میرے پاس یہ کون آ گئے ہیں قرآن chapter number nine verse number eighty one سے لے کے نائنٹی ٹو سیدھے طریقے سے کہتا ہے جاؤ ٹھا ٹھیا کرو قرآن چیپٹر نمبر نائن کی آیت number hundred and twenty three قرآن چیپٹر نمبر نائن کے اندر ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی سیون آئیتیں ہیں صرف اور چیپٹر نمبر نائن جو ہے وہ آخری چیپٹر ہے بائی ریولیشن قرآن کو گڈ مڈ کر کے لکھا گیا ہے قرآن چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر ون ٹوینٹی تھری کیا کہتی ہے کیا کہتی ہے کسی کو پتا ہے وہ کہتی ہے آؤ اپنے قریب کے کافروں کے ساتھ لڑائی میں رہو ہمیشہ یا یو لزین آمنو قاتل اللہ زینا یلونکم من الکفار کیا کرو اے ایمان والے لڑتے رہو اپنے نزدیک کے کافروں کے ساتھ اور چاہے کہ ان کو معلوم ہو تمہارے اندر سختی یہ کہتی ہے آپ ہندوستان کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں انڈیا کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں ہیں کتنے لوگ یہاں پر ریفرنس بات کر رہا ہوں ہندوستان کے اندر آپ کا چکر نمبر ٹائم کی آیت نمبر 123 اینڈ تھری کے اگینسٹ اپنے نیبرز کے ساتھ آپ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں سارے کے کرتے رہنا قرآن نفرت پھیلاتا ہے میں نہیں قرآن چکر قرآن یہ بھی کہتا ہے بھائی سنتم تم خیر امتی نو خریجت من نادی تعملون بالمعروف و تعالی علی المنکر قرآن جو ہے وہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ اچھائی کی طرف آپ لوگوں کو بلائیے اچھائی کیا ہے اللہ کی اچھا- اچھائی کی بات کرتے ہیں اللہ کو ماننا محمد کو ماننا اچھائی ہے مشرقین جو کفار جو مشرقین اور کفار ہیں وہ تو سب سے بڑی سکتے اچھا، آپ نے کہا تھا فری فری 167 کی میں آپ کو سکرین شوٹ دے رہا ہوں آپ پڑھ لیجیے اس کو اچھی طرح سے ہاں، خورشید بار بار آپ سے چند شبدوں کے معنی پوچھ رہے ہیں دیکھیے میں پھر کہوں گی مجھ سے زیادہ آپ جانکاری رکھتے ہیں دیش بھی یہ دیکھ رہا ہے اور یہ کارکرم جانکاری کے لیے ہی ہے اس لیے جو چند سوالات انہوں نے کیے اس کا جو دینے کی کوشش کر رہے تھے آپ ہندوستان کے پروسپیکٹ میں تو میرا سوال ہیں جو آتنک پھیلا ہوا ہے ہندوستان کی ہی آپ نے بات کی نا تو بتائیے یہ جو پاکستان اسپونس ٹیررزم جس نے کشمیر میں جڑ لی جو آتنکی اٹیک ہوتا ہے ان کا کنیکشن کس سے کریں گے آپ میں خوشید جی کے پاس دوبارہ جاتی ہوں ایڈم آپ کے پاس آ رہی ہوں دیکھیں یہ جو جس کانٹیکس کی بار بار بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ الگ الگ طریقے سے دیا گیا ہے انٹرپریٹیشن پر ہی سارا سوال کھڑا ہوتا ہے Adam I am not even talking about interpretation میں تو بات کر رہا ہوں صرف ٹرانسلیشن کی ابھی hmm. دیکھیں لاسٹ جب ہمارا سیشن ہوا تھا میں نے جی۔ ان کو انٹرپریٹیشن یعنی کہ تفسیر دی انہوں نے کہا میں نے تفسیر پہ نہیں جانا میں کہا نہ جاؤ بھائی رولو تفسیر میں خالی قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں اب میں قرآن کو ان کو دیا ہے اب یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی ٹرانسلیشن یہ نہیں ہو سکتی اگر ہے تو کوئی ہندی میں کسی ڈنگر نے یہ ٹرانسلیشن کی ہے انسان نے نہیں کی کیونکہ عربک کے ورڈ وہ بول ہی نہیں رہے اور انہوں نے دیر از وہ کالا ہے ہی نہیں وہ کالا کا مطلب ہے اور کہا گیا لائک یا اور کہا وہاں پہ تو وہ کالا ہے نہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ایک بات کہی تھی اس کا میں آنسر دے دوں نے ویور لیا ہوا I need to give the answer اللہ قرآن میں کہتا ہے چیپٹر نمبر نمبر 31 کی آیت 13 کے اندر ان ظلم و العظیم بے شک جو شرک ہے یعنی کہ ملٹیپل خداؤں کی پرستش کرنا وہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑی بے انصافی ہے ہے جس طریقے سے سے اس کو لے لیں سب بڑا انجسٹس تو انجسٹس کے خلاف لڑنا جہاں پہ بھی قرآن میں آئے گا تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا انجسٹس کیا ہے شرک تو each and every single Hindu شرک کرتا ہے اور قرآن کے مطابق جو یہودی ہیں وہ بھی شرک کر رہے ہیں قرآن کے مطابق جو عیسائی ہیں وہ بھی شرک کر رہے ہیں قرآن کے مطابق صرف اور صرف محمد کے ماننے والوں کے علاوہ سب شرک کرتے ہیں دس از دا ریئلٹی آف قرآن اور شرک ظلم العظیم ہے قرآن چیپٹر نمبر فور کے آیت نمبر فورٹی ایٹ کہتی ہے کہ یو شرک باللہ فقط افترا اسمان عظیم اسامن عظیم سو so, جو شرک ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا گناہ ہے قرآن چیپٹر نمبر فور آیت نمبر فورٹی ایٹ میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے قرآن چیپٹر نمبر 31 آیت نمبر 13 میں وہ ظلم العظیم ہے جس جس قرآن کی آیت کو یہ میرے سامنے لے کے آتے ہیں کہ ہم تو صرف لڑائی کرتے ہیں جو ہے وہ ظلم کے خلاف تو شرک سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں ہے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ کے خلاف لڑائی کرتے ہیں تو شرک سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے سو so, قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 123 جو کہ میں نے آپ کو بتائی کہ اے ایمان والو لڑتے جاؤ اپنے نزدیک کے کافروں سے اپنے نزدیک تو آپ کے نزدیک کون ہے آپ کا ہمسایا آپ کا نیکسٹ نیبر اور چاہیے ان پر کہ تمہیں معلوم ہوتے کہ ان کو اپنے اندر سختی پائیں ہندی کا ورڈ آتا ہے کہ چاہے کہ یہ آپ کے اندر کٹلتا پائیں کٹلتا دس از واٹس ریٹن کیا کافروں سے جنگ کی اجازت دیتا ہے اسلام کیونکہ انہوں نے دیکھیے پھر میں کہوں گی انہوں نے بہت ساری آیتوں کا ذکر کیا ہے اس لیے آپ بھی آپ بھی ترک کے ساتھ بات کیجیے گا ٹھیک ہے بولیے شرکا ظلم العظیم کہا انہوں نے جو سورہ لقمان کی آیت ہے آمنے سامنے لے کر آئیے جی۔ جو اس کا معاملہ ہے شرک کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے شرک کو معاف نہیں کریں گے اگر کوئی آدمی کسی اتورٹی کو اس کے بیچ میں شرک کرتا ہے اس اتورٹی کے بیچ کے اندر شرک کرتا ہے تو اس جرم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے یہ ہے اس کے اندر معاف نہیں کریں گے ہے کہ بے شک شرک ظلم و نظیم ہے ظلم کو معاف نہیں کیا جاتا ظلم کو ختم کیا جاتا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں ظلم کو ختم کروں گا اللہ قرآن معاف نہیں کریں گے اللہ چاہیں گے تو اور لوگوں کو بھی معاف کر دیں گے مگر شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے یہ ہے قرآن یہ کہتا میں سڑے گا سو ہر وہ ہندوستانی سپاہی جو جو شرک کرتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ جب بارڈر پہ مرتا ہے تو وہ جہنم میں سڑے گا thank you so very much کیونکہ وہ شرک کر کے مرا نہیں یہ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا نا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی معاف کر سکتے ہیں تو بول رہا ہے اللہ کو معاف نہیں کرے گا تو جب وہ ہندوستانی سپاہی جو کہ ہندو ہے وہ اگر مرے گا لڑائی کرتے وقت تو جنہ مل جائے گا تو کہاں جائے گا تو نے کہا اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا تعالیٰ کا ایک اسٹیبلش وہ ہے نا آپ اس میں کیا کرتے ہیں اسٹیبلش کیا ہے بھئی اسٹیبلش ایک ڈکٹیٹ ہے نا اس شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا نا تو جو شہید سپاہی ہے وہ کہاں جا رہا ہے جہنم میں تو سارے جہنم میں جائیں گے جو بھی اللہ کے اللہ کے حکموں کے خلاف بات کرے گا وہ سارے جہنم میں جائیں گے اس میں تو مسلمان بھی جائیں گے آمین thank you so very much آپ مجھے کہتے ہیں اس کے بعد آپ مجھے کہتے ہیں اسلام کو ٹلتا نہیں سکھاتا اسلام ٹیررزم نہیں سکھاتا اس کے اندر آپ کو جو ہے اس کے اندر بدگمانی مت رکھیے بات اپنی کہنے کا آپ کو حق تھا مجھے بھی کہنے کا حق تھا ہاں تو حق ہے بول رہے ہیں آپ جی جی ہاں جی اب اب آ گئے ختم ہو گئی بات تو basically terrorism is the essence of قرآن اب میں کچھ آیتیں دیتا ہوں لوگوں کے لیے تاکہ جو کوئی بعد میں اسکالر آئے کیونکہ یہ تو اتنے اسکالر نہیں ہیں جو اسکالر آئے وہ مجھے رد کر سکے اس کو سن لے آیتوں کو میں پرچہ پہلے کھول دیتا ہوں تاکہ بعد میں جو بھی آئے اس کو پتا ہو میرے پرچے میں دکھانا کیا قرآن چپٹر نمبر 21 آیت نمبر 98 to 103 قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 151 ٹو 152 قرآن چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 12 قرآن چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 60 قرآن چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 26 27 قرآن چیپٹر نمبر 59 کی آیت نمبر 2 قرآن چیپٹر نمبر 59 کی آیت نمبر 13 قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 123 یہ ساری کی آساری آیتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے اس نے ٹیرر تیار کر رکھا ہوا اس دنیا میں لوگوں کے اوپر ٹیرر پھیلانا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ کہتی ہے محمد کو کہ تم لوگ کہہ رہے ہیں جب محمد نکلتا تھا تو لوگوں کو ایک مہینے کی مسافت سے پتہ لگ جاتا تھا کہ اس کے محمد کے ٹیرر سے وہ لوگ ڈرتے تھے کیا ڈرتے تھے وہ لوگ محمد اپنے منہ سے کہتے ہیں I have been made victorious اسلام کے اندر اسلام کو مانتی ہے نا بھائی جب میں تھا کہ آپ اس وقت تھے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ آپ بولیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے ماننے والے اس دنیا کے اندر جو ہے ون فورتھ پاپولیشن ہے آپ کے کہنے سے یہ بات نہیں ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرنے والے تھے جب مکہ میں وہ ان کے پاس پوری طاقت تھی اور جنگ جیت لی تھی محمد بن نبی سرا کو معاف کیا تھا جو اسلام کا سب سے پہلا مرتد تھا بن نبی سرا کیا محمد اس کو معاف کیا تھا نہیں اس نے تو فتح مکہ کے بعد کہا تھا اگر ہاں، بن نبی سراپ ایک نہیں مانا تو اس میں کیا کر سکتے تھے ہاں؟ بھائی انہوں نے سب کو معاف کیا نا پورے مکے کو معاف کیا اس کو معاف کیا یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیے اب یہ صحیح بخاری کی چیز دکھانے لگا ہوں اس کو بھی رد کرنا آپ یہ دیکھیے جی دوبارہ میں دکھانے لگا ہوں یہ بلڈ آف اے مسلم جو بندے نے لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول کہہ دیا اس اس کا خون نہیں نہیں کیا کیا کیا کیا جا جا سکتا سکتا کو قتل ان ان تین میں ہے اگر وہ کسی کو مار دے تو اس کے میں sexual intercourse ایک ایسا شادی شدہ بندہ جو کسی اور کے ساتھ سیکس کر لے I legally and leave Muslim تو اگر وہ مرتد ہو جائے اسی وجہ سے میرا چہرہ چھپا ہوا ہے اسلام کی ان باتوں کی وجہ سے چھپا ہوا ہے یہ وہ مسلم حقیقت ہے یہ کہتے ہیں محمد نے کسی کا قتل نہیں کیا ہزاروں حدیثیں اس چیز کے اوپر میں نے ملٹیپل ٹائم دکھایا ہوا ہے you can not refute it I need a better Muslim جو مجھے ریفیوٹ کر سکے this is this is this is some which is impossible to refute یہ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی بات میں نبی سرا کو کیوں مروانے کی کوشش کی محمد نے کاب بن الاشرف کو کیوں مروانے کی کوشش کی جو جو اسلام کو نقصان جیسا آپ نقصان پہنچا رہے ہیں تو کیا اس میں حالات کے اندر اگر آپ اسلام کی حقیقت دکھائیں گے آپ کو قتل کر دیا جائے ذاکر نلائک نے کیا کہا تھا ذاکر نلائک نے کہا تھا کہ جو مرتد ہوتا ہے نا وہ اسلام کی اندر کی چیزیں جو ہے نا باہر جا کے بتاتا ہے اس لیے اس کو قتل کر دو بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے ایک سپائے ہوتا ہے ایک جسوس ہوتا ہے تو اسلام کے اندر جو جو ہڈن چیزیں ہیں جس کو کہا جاتا ہے there are two types of علوم ان اسلام علوم الخاصا علوم العامہ علوم جو کہ علم نالج جو کہ خاص لوگوں کے لیے ہے علوم الخاصا علوم العامہ جو علم جو ہے وہ نارمل لوگوں کے لیے آپ لوگ نارمل لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں جس کے پاس علوم الخاصہ ہے اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتے میں تو چیلنج کر رہا ہوں پروف می ود ایویڈنس آپ ایویڈنس دے ہی نہیں رہے آپ صرف اپنی باں باں کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سب کچھ لکھ کر کے میری give you the evidence of it evidence پر ہی چھوڑتے ہیں ایویڈینس پر ہی چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے ایڈم سیکر نے بہت سارے ایویڈینس بہت سارے ایگزامپلس دیے خورشید احمد صاحب اب ہمیں آپ کے ایویڈینس آپ کے ایگزامپلس آپ کے ترکوں کا انتظار رہے گا انہوں نے بہت سارے ابھی اب اسی لیے اس پوری بحث میں میں نے آپ دونوں کو سنا آپ دونوں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے ترک اور ادھارن ہوتے ہیں ایڈم لاسٹ مومنٹ تک بہت سارے سورے اور آیتوں کا ذکر کرتے رہے بہت ساری باتیں کرتے رہے اب میں آپ سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ بھی جن ترکوں کی بات کر رہے ہیں ان ترکوں کا ان ایویڈنس کا ان ساکش کا مجھے انتظار رہے گا دیش کو انتظار رہے گا بہرحال انتظار فی الحال اب کرنا پڑے گا کل تک کا کیونکہ آج سمے کی کچھ سیمائیں ہیں اس لیے اس کڑی کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں بہت بہت دھنیہ آرم آپ کا اور بہت بہت دھنیہ خورشید احمد صاحب آپ کا ہمارے ساتھ اس چرچا میں جڑنے کے لیے چرچا کرنے کا ادیش سارتھکتا کو سامنے رکھنا ہے چرچا کرنے کا ادیش کسی انماد کو پیدا کرنا پردہ نہیں ہے یہ چرچہ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اسلام کو لے کر بہت سارے سوال ہیں ان سوالوں کو ڈھونڈنے کی کوشش اس منچ کے مادھیم سے ہے اور اسی لیے اس منچ کا نام بھی ہے اسلام کی نظر سے کل پھر جڑیں گے اور انتظار رہے گا احمد خورشید احمد صاحب کے کچھ ایویڈنس کا ہم پھر سے ایک نئی چرچہ رکھیں گے اور ایڈم آپ کو بھی پھر سے انوائٹ کریں گے خورشید احمد صاحب آپ کو بھی آمنے سامنے کریں گے لیکن کل کے لیے ایک نیا مدہ ہوگا ایک نئی کڑی ہوگی اس لیے رات ساڑھے نو بجے اسلام کی نظر سے میں ضرور جڑیے گا ابھی بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سدرش نیوز جئی